ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بے شک اللہ ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اسے کئی گنا بڑھاتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرتا ہے گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور والدین اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اپنی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی اور بخل کبر اور دیگر کئی بری صفات سے منع فرمایا تو موقع و مناسبت کا تقاضا تھا کہ خیر و شر کے جزا و سزا کا بھی ذکر ہو اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے بندوں کو خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے وقت کسی پر ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہ کرے گا بلکہ ایک ایک نیکی کو کئی کئی گنا بڑھائے گا اور ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے بھی اجر عظیم دے گا صحیح میں ابو سعید خدی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث شفاعت میں روایت کی ہے کہ اللہ کہے گا کہ جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ملے اسے آگ سے نکال دو ایک روایت میں ہے کہ جس کے دل میں ایمان کا ادنا ترین ذرہ بھی ہو اسے جہنم سے نکال دو چنانچہ بہت سے لوگ جہنم سے نکل جائیں گے ابو سعید نے کہا کہ چاہو تو قرآن کی آیت ان اللہ لا يظلم مثقال ذرہ پڑھو لیکن کافروں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں مل جائے گا آخرت میں ان کی کوئی نیکی ان کے کام نہیں آئے گی مسلم ابو داود تیالسی